حضرت رحمت زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ افرائین کی بیٹی اور حضرت یوسف ابن یعقوب مریم علیہ نہیں یہ افرائیم کی بیٹی اور حضرت یوسف اپنی یعقوب علیہ السلام کی پوتی تھی بعض مورخین نے ان کا نام ماخیر اور آپ کے باپ کا نام منسیہ برادر افرائیم لکھا ہے مگر یہ روایت ضعیف ہے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ان میں صبر جمیل اور شریفانہ استقلال کی پاکیزہ صرف پائی جاتی تھی اور یہ ان تمام نیک خوبیوں میں سے سب سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز تھی جو اپنے شوہروں کی فرمبردار اور اطاعت گزار تھی اب تک شام اور روم اور مصر عرب کے ملکوں میں حسن جمال کی یکٹائی کے ساتھ ہی ساتھ ان کی وفاداری بھی ضرب المثل ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے خسائش حضرت ایوب علیہ السلام ایک تندرست خوبصورت خوشحال کثیر الاولاد اور نہایت مالدار نبی تھے آپ اکثر مسافروں اور غریبوں کی مہمانداری میں اپنا عزیز وقت اور معلوم متاثر کرتے رہتے تھے اور یہ نیک بیوی بھی ان کے تمام نیک کاموں میں برابر کا حصہ لیتے رہتی تھی اسی ثروت اور خوشحالی کے ساتھ انہوں نے زندگی کے اصل سال پورے کیے اس کے بعد خدا نے ان کی آزمائش کرنی چاہی اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل کی مصائب کا نزول تمام اولاد اور مویشی فنا ہو گئے اور ساری دولت و جائیداد پر دم بھر میں سے پانی پھر گیا نہ صرف دولت اور اولاد ہی ضائع ہوئی بلکہ وہ ایک نہایت سخت اور مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں پھوٹ نکلا اور بڑھتے بڑھتے سارے بدن میں زخم اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے جب ان کی بیماری نے طول کھینچا تو بستی کے لوگ گھن گانے لگے اور انہیں بستی سے باہر پہنچا دیا اور ان کے لیے ایک جھوپڑی ڈال دی اور سب ان سے منحرف ہو کر چلے گئے وہ اس تنہائی اور بے کسی کی حالت میں جب کے نہ ان کے پاس مال باقی رہا تھا اور نہ اہل و عیال نہ کوئی غم خواہ دو دوست نہ کوئی مددگار صرف یہی بی بی رفیع کے زندگی اور شریک حال بنی ہوئی تھی اور اس ولا شدید کی تلخی کو صبر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی اور اپنے عزیز شوہر کی پرورش کے لیے کچھ بناتی اور بستی میں لے جا کر فروخت کرتی لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد لوگوں نے نفرت سے ان کی بنائی چیزوں کو بھی لینا چھوڑ دیا ایک روز کا واقع ہے کہ وہ تلاش معاش میں نہایت سرگردہ اور پریشان تھی لیکن کسی سے کچھ نہ پایا ایک عورت ان کے خوبصورت بالوں کی لمبی لمبی لٹوں پر فریفتہ ہو گئی آخر اس کے ہاتھ ایک روٹی کے عوض میں اپنے دراز جیسیوں کی لٹے کاٹ کر فروخت کر ڈالی اور روٹی اپنے عزیز شوہر کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام ضرورت کے وقت انہیں بالوں کو پکڑ کر چلتے پھرتے اور حرکت کرتے تھے جیسے ہی یہ گھر میں آئی سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے بالوں کے بارے میں پوچھا بی بی رحمت نے ایک آس بھری اور سارا واقعہ بیان کیا حضرت ایوب علیہ السلام اس جان نثاری اور وفاداری پر نہایت دلگیر غم غمگین ہوئے اور شکریہ ادا کر کے خاموش ہو رہے آخر جب معاش کے تمام ذرائع معدوم ہو گئے تو انہوں نے بھیک مانگنا شروع کیا یہ روزانہ بستی میں جاتی اور خیرات مانگ مانگ کر لاتی اور جو قرب میسر آتا دونوں صبر و شکر کے ساتھ کھا پی لیتے وہ خدا کی بارگاہ میں اس درنگیز مصیبت سے نجات پانی کے امیدوار تو تھے لیکن کبھی کوئی التجا زبان پر نہ لائے شیطان کا فریب ایک دن بی بی رحمت حسب دستور کام کرنے گئی ہوئی تھی کے راستے میں شیطان ملا اور اس نے اس سے تما کر بہک جانے اور رضائی الہی سے پھر جائیں کہا کہ اے نیک بیوی تمہارے شوہر کہاں اور کس حال میں ہیں رحمت نے کہا یہ جھونپڑی میں پڑے ہیں رات دن ان کے جسم کے زخموں سے پیٹ نکلتی ہے اور بدن میں طرح طرح کی تکلیف ہے نہ کھانے کا بندوبست ہے نہ پینے کا شیطان نے ان کی یاد آمیز تقریر سن کر سمجھا کہ بیوی بی رحمت کا صبر سے جی سیر ہو چکا ہے اب قدم ڈگما دگا دینا آسان ہے اس نے گزشتہ واقعات یاد دلائے اور کہا مال و متا حسن جمال شباب اور زمانہ نشاد افسوس ہے کہ ایک ایک کر کے سب رخصت 土匪。 دنیا میں اب ان کی یاد ایک بھولا ہوا افسانہ ہے زیادہ رنج تو اس کا ہے کہ جو مصیبت اب پیش ہے کبھی دور ہونے والی نہیں بلکہ دوامی ہے یہ سن کر ان سے ضبط نہ ہو سکا جی بھر آیا زور سے چیخ ماری اور بےتاب ہو گئی شیطان کو اپنی کامیابی کے لیے اتنا سہارا کافی تھا وہ سمجھ گیا کہ اب طاقت ضبط بہت جلد جواب دینے والی ہے بس اسی وقت بکری کا ایک بچہ لایا اور کہا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام میرے نام پر اسے ذبح کریں تو بہت جلد صحت و شفا پائیں گے وہ دوڑتی ہوئی خوشی خوشی واپس آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا آخر اب کب تک تمہارا رب عذاب میں گرفتار رکھے گا اور کب تک تمہاری قابل رحم حالت پر تس نہ کھائے گا دیکھو مال و دولت کا کیا ہوا مویشی کون لے گیا دوست احباب کہاں گئے اور اولاد و احباب کدھر ہے اچھے اچھے کپڑے کس نے چھین لیے سب کچھ خاک میں مل گیا تمہارا حسین و خوبصورت جسم اپنی حالت پر نہ رہا ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہو سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے پھر اس بچے کو ذبح کر کے دوا میں راحت کیوں نہ حاصل کر لو آخر اس میں حق بھی کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اس ترغیب شرک کے تاب نہ لا سکے انہوں نے کہا تجھے اللہ تعالیٰ کا دشمن سکھا پڑھا کر لایا ہے اچھا ذرا یہ تو بتا کہ وہ کھوئی ہوئی دولت وہ اولاد اور صحت خدا داد جسے تو رو رہی ہے کس کی عطیہ تھی انہوں نے صرف اتنا جواب دیا خدا کی اور خاموش ہو کر گردن جھکا لی حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہم نے کتنی مدت تک اس سے منفیت مسرت اور راحت حاصل کی بیوی نے کہا جواب دیا اسی برس تک حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا اچھا کتنی مدت سے تنگ دستی کی مصیبت اور بیماری کی حالت میں مبتلا رہا بیوی نے عرض کیا تقریباً سات برس سے مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیماری میں مبتلا رہے حضرت ایوب علیہ السلام نے برہم ہو کر فرمایا افسوس تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بے انصافی کرتی ہے اس موجودہ بلا پر اتنا صبر کیوں نہ کیا جتنا کہ فراخ دستی اور تنگ دستی کے حالت میں آرام و اطمینان میں پایا ہے خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو جس طرح تو نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے مجھ سے کہا میں اس کی سزا میں تجھے ضرور سو کوڑے لگاؤں گا یہ جو کچھ تو کھانے پینے کے لیے لائی ہے تو جی کو مبارک رہے مجھ پر اب اس کا چکھنا بھی حرام ہے میرے سامنے سے دور ہو اب میرے تیری صورت دیکھنے کا روادار بھی نہیں غز حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو اس کے اس سخت قصور پر نکال تو دیا لیکن اب جو اپنی حالت پر غور کرتے ہیں تو نہایت افسر کھانا پینا کچھ بھی پاس نہیں ایک رفیع زندگی تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے گئی اور کوئی یار و مددگار خدا کی سوا نظر نہیں آتا آزمائش ختم اب اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور صرف اس قدر کہنے پائے تھے کہ ربی انی ان انہیں اپنی بے صبری کا احساس ہوا اور فوراً ہی سلسلہ کلام کو خدا کی جانب پھیر کر نہایت آجزان لہجے میں کہا وہ انتر اس سے زیادہ طاقت گویائی نے ساتھ نہ دیا خدا روح رحیم ہے وہ کبھی اپنے بندوں کی ناچاری اور مجبوری میں ترس نہیں کھائے گا کھائے بغیر نہیں رہتا نہ وہ ظالم جابر ہے نہ سنی کی انسنی کر جائے البتہ خلوص و سچائی سے مانگنا شرط ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس انتہائی صبر و استقلال پر اس نے فوراً توجہ فرمائی اور اسی وقت وہی نازل ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر ٹھوکر لگائی ہی تھی کہ پانی کا ایک چشمہ جوش مارنے لگا اس سے نہانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دریا بہا دیے ذرہ بھر بھی نشان نشان بیماری باقی نہ رہا اسی وقت مس کے کرب و درد اور جسمانی سکم سے نجات حاصل ہو گئی گزشتہ خوبصورتی اور جوانی اوت کر آئی اب تو حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ حسین و جمیل نظر آنے لگے اور انہوں نے داہیں بائیں دیکھا تو کوئی نشان مرض نہ پایا اور سابقہ معلومات اور اہل و عیال سے دو نادوں کے گھر میں موجود نظر آیا حضرت ایوب علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا پھر باہر تشریف لائے اور چبوترے پر بیٹھ گئے بعد اس تحت حضرت بی بی رحمت سے ملاقات اب حضرت رحمت کا حال سنیے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے بیزاری ظاہر کی تو کیا یہ وہاں سے چلی آئیں لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا ان کا دل کہتا تھا کہ یہ بے وفائی تمہاری فطرت کے خلاف ہے ذرا بھی اپنی رائے پر غور کرو اور جلدی واپس جاؤ کیا اس انسان بیابان میں انہیں تنہا چھوڑ دینا مناسب ہے کہ بھوکے پیاسے مر جائیں اور درندے جانور انہیں کھا جائیں یہ تو مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا کی قسم میں تو واپس ہی جاؤں گی چنانچہ اسی وقت وہ اپنے جھوپڑے کی طرف واپس آئیں یہاں نہ وہ جھوپڑا تھا اور نہ وہ صحرائی زمین کو دیکھ کر چھوڑ کر گئی تھی اور جس کا تصور ان کے ذہن میں جمع ہوا تھا دنیا کے ہزاروں تغیر دیکھے اور سنے مگر یہ تغیر انوکھا اور بہت ہی حیرت میں ڈالنے والا تھا شہر وہی جگہ وہی مگر زمین اور مکانیت اب دوسری صورت اختیار کر چکی تھی اور آسمانی تغیرت نے سلطانی ٹھاٹ لگا دیے تھے وہ اسی کنبے کے گرد گھومتی اور روتی جاتی تھی مگر مطلوب کا کہیں پتہ نہ پاتی مایوسی اور وسیع جستجو پر غالب آ رہی تھی حضرت ایوب علیہ السلام بھی اپنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے بلایا اور پوچھا اے نیک بخت کس چیز کی تلاش ہے کاش میں تمہاری کوئی خدمت کر سکوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا میں اس بیمار کو ڈھونڈ رہی ہوں جو اس جھوپڑی میں پڑا رہتا تھا خدا جانے وہ ضائع ہو گیا یہ کیا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے مطلب حضرت رحمت نے کہا وہ میرا شوہر تھا کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تم اگر اسے دیکھو تو پہچان لوگی انہوں نے کہا جس شخص کو ہمیشہ دیکھا ہو کیا اسے پہچاننا کوئی دشوار بات ہے لیکن اگر وہ تندرستی اور صحت کی حالت میں ہو تو آپ سے بہت زیادہ مشابہ ہو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام میں ہی ہوں تو نے ابلیس کے لیے جبیا کی استدا کی تھی مجھے یہ بات ناپسند ہوئی میں خدا کا اطاعت گزار بندہ تھا اور شیطان کا نافرمان دشمن اللہ تعالیٰ نے میری حالت سنوار دی میں وہی حضرت ایوب علیہ السلام ہوں اور یہ میرا وہی مسکن ہے اور حضرت دیوی رحمت علیہ السلام دوڑ کر لپٹ گئی اور گلے میں باہیں ڈال دی اور وہ بھی باہیں گلے سے جدا بھی نہ کرنے پائی تھیں کہ مال اور اسباب اولاد سب سامنے تھے صحت پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے سو کوڑوں والی قسم یاد آئی خدا نے حکم دیا کہ وخود ولا تحنس اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں کا مٹھا پھر اس سے مارے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو اور ان واقعات کے بعد حضرت بی بی رحمت اور ان کے عزیز شوہر ایک مدت تک خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مالا مال رہے اور عمر طبی کو پہنچ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین the mommy